اندھے ہیں ان کو راہ بتانا ان کو سنانا بے سو ہے اف انت اس میں ہو یہ زجر ہے نیچے پاؤ گا جب ان کی یہ حالت ہے جب ان کی اف انت اس میں ہو بس تو سنائے گا بہرے کو یا رہنمائی کرے گا تو اندھے کی آیا پر تو سنائے گا بہرے کو یا رہنمائی کرے گا تو اندھے کی یہ تک اس میں اور بات بھی لکھی ہوئی ہے ہاں، یعنی ان کی ہدایت آپ کے اختیار سے باہر ہے ایا بس آپ سناؤ گے بہرے کو یا رہنمائی کرو گے اندھے کی سوم کس کو کہتے ہیں آئے گا ان شاء اللہ عرض کروں گا کہ سوم کہتے ہیں اصل میں گونگے کو کس کو ایک گونگا ہوتا ہے نا بندہ جو بول نہیں سکتا اس کی زبان خراب نہیں ہوتی عام آدمی سمجھتے ہیں کہ اس کی زبان خراب ہوتی ہے اس لیے یہ نہیں بول سکتا زبان اس کی درست ہوتی ہے حقیقت میں اس کے کان نہیں ہوتے کیا نہیں ہوتے کان تو ہوتے ہیں یعنی اس کا ہاسا جو ہے نا سما والا ہاسا وہ سرے سے ہاسا نہیں ہوتا سمجھا بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے دوسروں سے سنتا ہے تو پھر بولتا ہے وہ بیچارہ چونکہ سونی کچھ نہیں سکتا اس لیے بول نہیں سکتا ورنہ اس کی زبان خراب ہے ہوتی زبان درست ہوتی ہے اس لیے آج کل گونگے بہرے لوگ جو بچے جو ہیں ان کے سکول کھل گئے ہیں وہ پا رہے ہیں سمجھا نا سر اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے سر کان خراب ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہے سما سرے سے نہیں ہوتا بالکل کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں اس لیے بولتے بھی کچھ سمجھ آیا ہے نا ایک تو ہے نا کہ بندہ بعد میں بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے سننا کم ہو گیا یا بند ہو گیا وہ الگ چیز ہے ایک پیدائشی طور پر ہے سما بھی نہ ہو گئے خمسا ہے نا جی تو یہ ہاتھ ہے سما جو یہ ہاتھ ہے سما ہی نہ ہوگئے سرے سے بالکل جس کی وجہ سے بندہ بول ہی نہیں سکتا تو سمجھ آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سوم کہتے ہیں اصم کہتے ہیں ایا پر تو سنائے گا سوم کو یا رہنمائی کرے گا تو اندھے گی یہ سیما موتا کی بات آئے گی انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا ومن کانا اور وہ انسان جو مبتلا ہے بھی گمراہی خواب کے اما نظہ بننا بے کا تخویف دنیا بھی لکھا ہے حضرت آپ کی زندگی میں عذاب ہوئے تب بھی آپ کی وفات کے بعد عذاب ہوئے تب بھی آپ کی وفات کے بعد عذاب نہ ہوئے تب بھی انہوں نے ہر حال میں ہمارے پاس آنا ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے سمجھ رہے ہو یہ بھی ہے اور دوسری بات کہ ہم اگر ان کو دنیا کے اندر عذاب دے دیں آپ کی زندگی میں دیں گے تب بھی آپ کی وفات کے بعد دیں تب بھی ہمیں پوری قدرت ہے ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں تو اما نظر بننا یہاں دوسری بات ہے نکل کا تخویف دنیاوی یعنی عذاب ضرور ہوگا خواہ کب ہو جب بھی ہوگا لیکن ہوگا ضرور نظہ بننا دیکھا یا تو لے جائیں ہم آپ کو اما نظہ بننا دیکھا کا مانا یا تو لے جائیں ہم آپ کو کیا مانا لے جائیں بے ان نومیتا کا بے ان نمی لکھا ہے اوپر نمی ادم عالم و خادر ہم آپ کو موت دے دیں آپ مر جائیں منتقم پس بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں اور نور جن کا یا دکھائیں ہم آپ کو اللہ بھی وعدنا ہوں وہ عذاب جو وعدہ دیا ہم نے ان کو جو جس کا کو وعدہ دیا ہم آپ کو بھی دکھا دیں نیچے لکھا ہے تب بھی کچھ بعید نہیں تب بھی کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ ہے کیونکہ پد ہم اوپر ان کے پوری قدرت رکھنے والے ہیں ہمیں ان سے ان کو ہلاک کرنے کی پوری طاقت ہے آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے آپ کی وفات کے بعد اما اونور جنا کا اونور جنہ کا ہے قد ارا اللہ ہوزالے کا یوم بدر قد ارا اللہ ہوزالے کا یوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو بدر کے دن دکھا دیا سارا کچھ سمجھا اد ابن عباس ادی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز جی بدر کے اندر ستر کافر مارے گئے تھے نا ان کے جو سردار تھے اور ستر کافر ان کے قید کر لیے گئے تھے اللہ پاک نے حضرت کو دکھا دیا بدر کے اندر کہ اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا ہے سستم سکھ بل وہ ہے یہ دلیل وہی آ گئی آ گئی مضبوط پکڑے رہو آپ اس مسئلے کو جو وہی کیا گیا آپ کی طرف ان کا اعلیٰ سراتم مستفیم بے شک آپ اوپر راہ رات سے ہو سیدھی راہ پر ہو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ غلط ہو سمجھا آپ کو شاعر شاہر قذاب مجنون کہتے ہیں آپ ان کے کہنے سے مغموم نہ ہو اور چپ نہ کرو بلکہ آپ تبلیغ کرتے رہو آپ ہاتھ پر ہو ان کا بے شک آپ ابھر رہے راستے ہو رات لذکر اللہ کا ان کے مرجے دو ہیں پرانے پاک یا مسئلے قرآن پاک یا مسئلہ اور مال دونوں کا ایک ہے کیونکہ قرآن میں بھی تو مسئلہ توحید ہے اور کیا اور بے شک یہ قرآن پاک لذکر اللہ کا البتہ شرف ہے واسطے تیرے اور واسطے تیری کون ذکر ان کا معنی پہلا کیا گیا ہے شرف اور بزرگی آخر قرآن جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی عظیم الشان کتاب حضرت نبی علیہ السلام کے لیے شرف ہے یا نہیں ہے اور حضرت کی قوم کے لیے بھی شرف ہے قوم کے لیے اس لیے شرف ہے کہ ان کی لغت میں آیا ہے ان کی ان کے علاقے میں آیا ہے ان کے رشتہ دار سے ہو کر ناگر ہوا ہے تو پوری قوم کے لیے یہ کیا ہے اور بے شک یہ پرانے پاک البتہ شرف اور بزرگی ہے واسطے تیرے اور واسطے تیری قوم کے دوسری دوسرا معنی ذکر ان کا معنی نصیحت ذکر کا مانا اور بے شک یہ قرآن پاک البتہ نصیحت ہے واسطے تیرے اور واسطے تیری قوم کے بس خوف ہے تو قریب تم پوچھے بھی جاؤ گے کہ تم نے اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں سمجھا کہ حق ادا کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا اب حضرت ذرا توجہ فرماؤ آگے بس المن الخلا من قبل کا مضوف دلیل نقلی اجمالی از جمی انبیاء علیہ السلام دلیل نقلی اجمالی از تمام انبیاء کرام علیہ السلامات پچھلی تسلیمات سے دلیل نقلی آ رہی ہے خیال کرو ذرا اللہ فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں اور پھر شرک بھی کرتے ہیں تو حضرت آپ رسولوں سے پوچھو کہ ہم نے کوئی ایسا رسول بھیجا تھا جو غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتا تھا کوئی ہم نے ایسا پیغمبر سارے پیغمبر وہ تھے جو لا الہ الا اللہ کے دائی تھے بس المن ارسل من قبل کا میرو سلینا اور پوچھ تو توجہ ہے اور پوچھ تو ان لوگوں سے جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مر روز اپنے رسولوں سے اجالنا آیا کیا ہم نے سوا رحمان کے معبود جو بدون جو عبادت کیے جائیں ہم نے پوچھو تو صحیح ان سے ہم نے کوئی رسول ایسا کیا تھا جو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہو سمجھ رہے ہو اب حضرت ملتا یہاں سمجھنا ہے بس المن ارسلنا من قبل کا سوال ہے یہاں سنو بات سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسولوں سے پوچھو جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے سوال یہ ہے کہ وہ تو سارے رسول فوت ہو گئے ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے سارے رسول کیا ہو گئے فوت ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ بھی آسمانوں پر بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام رسولوں سے کس طرح سوال کریں کچھ سمجھ آیا ہے وہ رسول سارے ماں سیوا سارے اسلام پہ کیا ہو گئے بہت ہو گئے مر چکے موت آ گئی اور دوسرے جہان میں چلے گئے حضرت دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے کس طرح سوال کریں ایک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ بھی آسمانوں پر بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام ان سے کس طرح سوال کریں سوال سمجھ آیا ہے بعد علماء نے یہ جواب دیا ہے بلکہ اللہ پُرس اللہ نے کہا کہ بس جواب یہی ہے کہ معراج کی رات ان سے سوال کرو کس رات معراج کی رات سارے پیغمبر آئے تھے نا جی مثالی جسم کے ذریعے پیش کیے گئے تھے علیہ السلام کا اصلی جسم تھا باقی پیغمبروں کا مثالی جسم تھا اور بیت المقدس میں کٹھے ہوئے آپ نے ان کو نماز پڑھائی تو اس وقت سوال مراد ہے تو سن رہے ہو جی۔ لیکن سن لو تمام محققین نے اس جواب کو رد کر دیا ہے کیا کہہ رہا ہوں تمام محققین نے اس جواب کو رد کیا ہے جن لوگوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے قیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے کس کے ساتھ ذکر کیا ہے قیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے اور انہوں نے کوئی سند پیش نہیں کی سمجھ رہے ہو بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں ہے اس لیے کہ حامیم زخرف کا نزول ہی معراج کے بعد ہے نزول ہی کیا ہے معراج کے بعد ہے تو جب معراج کے بعد نزول ہوا ہے تو پھر اس سے پہلے سوال کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو معراج سے پہلے یہ صورت آتی اور حضرت کو حکم ہوتا کہ معراج کی رات کو انہیں سوال کرنا ہے سمجھا حالانکہ معراج پہلے ہو چکا یہ صورت بعد میں بات لیجیے اس لیے یہ جواب دینا درست ہے صحیح بات یہ ہے کہ وقت المن ارسلام من قبل کا مر سو لینا یہ مجاز پر معمول ہے حقیقت پر معمول نہیں ہے بلکہ مجاز پر معمول ہے سمجھا سر اور سنو بات اب کتنی تقریریں ہیں دو مجاز کی کتنی تقریریں ہیں پہلی تقریر یہ ہے کہ من ارسلنا من قبل کا مر رسولنا اس سے مراد ان رسولوں کے مولوی ہیں کیا مراد ہیں ان رسولوں کے علماء اور مولویوں سے پوچھو سمجھا کہ وہ تمہیں بتائیں کہ آیا پہلا کوئی پیغمبر ایسا آیا تھا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہو بات سمجھیے اکثر مفسرین نے اسی کو لیا ہے ہاشیے والی باتیں ہیں آپ حضرات کا جو ہاشیا حاشیہ پر ہو اے علماء اہل کتابین اے علماء ہاں، اہل کتابین سمجھا سی وہ دونوں جو ہے نا سی کتابیں تورات بھی اور تورات بھی اور انجیل بھی دونوں مراد سمجھ رہے ہو علماء اہل کتاب سمجھا کیا لکھا ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی گراطا اور ابن وس الدین ارسلنا قبل کا مرنو سو لینا وص المن ارسلنا وس الدینہ ارسلنا الحم قبلہ کا مرنو سو لینا ان لوگوں سے پوچھو جن کی طرف ہم نے پہلے پیغمبر بھیجے ہیں کچھ سمجھا ہے بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں مجاز ہے اور مجاز سے مراد یہی ہے علماء مراد ہے سمجھا سنگھ سورہ یونس کھولو سورہ یونس فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لکھا ہے دیکھ رہے ہو اگر آپ شک کے اندر ہو اس کتاب سے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تو فص علی الدینہ یقرا اون الکتاب امن قبل کا ان مولویوں سے پوچھو جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں تو یہ آیت معیت ہے اس بات کی کہ وہاں بھی بس المن ارفلح آ جاؤ اب سبق کے اندر بس المن میں قبل کا الفلینا کے اندر جو ہے کون مراد ہے علماء کون مراد ہے علماء مراد ہے بنی سریل کے علماء سے پوچھو بات سمجھ لیجیے تھی اچھا ابن جریر تبری کے بارے میں لکھا ہے تمہارے پاس ہاشیہ پر نا سن ابن جریر تبری کا دب ہوا اول القول کا یہ لکھا ہوا بہوا اول القول اور کیا یہ سب سے بہتر قول ہے دوسرا قول جو ہے علامہ مدارک نے جس کو پسند کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ ان پیغمبروں کی کتابوں کو دیکھو ان پیغمبروں کی کتابوں کو دیکھو تورات کو دیکھو انجیل کو دیکھو کہ اس کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے یا نہیں بات میری ہوگی جی۔ باہر آج میرے دیکھو بھائی اوپر دیکھو کتنی باتیں ہو گئی کتنی مجاد ہو گئے دو یا تو اس سے مراد علماء ہے اور یا اس سے مراد چاہے کتابیں ہیں سر تیسری بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگرچہ فرمایا وس المن ارسل من قبل کا لیکن آپ نے پوچھا نہیں آپ نے نہ یہود کے مولوں سے پوچھا نہ یہود کی تورات اور نصارہ کی انجیل کو پڑھوایا کسی شادی سے پڑھواتے تھے تلاش کرو اس کے اندر آپ نے بہرحال نہیں پوچھا نہ علماء سے اور نہ آپ نے کتابیں اٹھا کر دے اس لیے کہ مقصود یہاں پوچھنا نہیں ہے آپ کو تو یقین تھا کہ اللہ نے کبھی غیر اللہ کی عبادت کا جواز نہیں نادر فرمایا آپ کو یقین تھا یہ صرف مشرقین مکہ کو سمجھانا نہیں اس کو سمجھانا مقصود ہے مشرقین مکہ کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جو شرک کا دائی ہو ہر پیغمبر جو ہے وہ کس کا دائی تھا توحید کا دائی آپ حضرات کے پاس یہ عبارت ہے ذرا دیکھو کہاں ہے اور ہی لکھا ہوا ہے فلم یس کہاں ہے نیچے محکمہ لکھا ہوا ہے بلم یس اللہ واحد من القلین ان دونوں قولوں میں سے کسی پر بھی آپ نے نہیں سوال کیا لنل المراد من الامر بس والر مشرقی قریشن کیونکہ امر بس سوال کا مقصد جو ہے قریش مکہ کے لیے پختگی کرنا ہے اس بات کی کہ ان ہوں لمجات رسول من اللہ خطاب کتاب عبادت تو کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی کتاب نہیں آئی جو اللہ کی عبادت کا حکم کرتے ہیں سمجھ رہے ہو ہمارا کس کا ہے جلالین کا موسن دلیل نقلی تفصیلی از علیہ السلام دلیل نقلی تفصیلی اب مسال مسال کی طرف سے دلیل نقلی ہے اللہ فرماتے ہیں ابھی گزرا ہے وہ کہتے ہیں لولا رجل من عظیم کسی سردار کو نبوت ملتی غریب آدمی کو کیوں نبی بنایا گیا فرمایا یہ پرانا سوال ہے موسا علیہ السلام پر بھی یہی سوال کیا تھا فرعون بےمان نے کہ دولت میرے پاس ہے مملکت میرے پاس ہے تو یہ غریب آدمی نبی کیسے بن گیا یہ پرانا اعتراض ہے اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے ارسلنا پر کیا لکھا مرسل کیا لکھا ہے لکھا ہے نہیں لکھا اب تو لکھ لو مرسل موسا پر اکثر و مانا اور البتہ تاکید ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیات اپنے آیات دے کر دلائل موجزات موسویہ دلائل و موجزات موسویہ مراد ہیں اپنی آیات دے کر الا فرعون طرف فرعون کے فرعون پر لکھا مرسل یہ لکھا ہوا لکھ لو مرسل الیہم مرسل آکڑ مانا طرف فراؤن کے اور اس کے سرداروں کے فقال انی رسول رب العالمین لکھا ہے دعوی رسالت کیا دعوی رسالت حضرت کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ولایت کا دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں اللہ کا کسی ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ولایت کا کیا کرے ہاں بلکہ جو ولایت کا دعویٰ کرے سمجھو وہ خالی ہے سمجھا سی لیکن نبی کو نبوت کا دعویٰ کرنا فرض ہے بلکہ نبی کو اپنی نبوت پر پہلے خود ایمان لانا ضروری ہے پھر دوسروں کو تبلیغ کرے پہلے یہ سمجھے خود کہ میں کیا ہوں نبی سمجھا اب دعویٰ ہو رہا ہے آپ نے فرمایا لکھا ہے دعوی رسالت ہاں آپ نے فرمایا بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا سمجھا میں قاصد ہوں پروردگار پالنے والے سارے جہان والوں کا برائے ہدایت شما برائے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہوں سمجھا نہیں آگے فلما جا پھر آؤں پر جب آئے حضرت مسلم السلام ان کے پاس ہماری آیات لے کر چلے کر اضا ہماجھاک فوراً وہ ان سے ہنسنے لگ گئے آیات سے مراد کیا ہے جہاں آیات سے مراد وہ عذاب ہیں جن کا ذکر سورہ آراف میں آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ فارف اللہ علیہ طوفانہ اگر عمر اگر اغل دیا مدم آیات مفسلہ یہ مختلف عذاب جو ان فرونیوں پر آئے تھے نا مینڈک منہ میں آ جاتا ہے بولنے لگتے تو میں ڈالتے منہ میں آ جاتا خون آ گیا پانی پیتے خون بن جاتا کھانا کھاتے خون بن جاتا سمجھا تھی پھر اسریلوں کو کہتے خدا کے لیے تم اپنے منہ میں ڈال کر پانی ہمارے منہ میں ڈالو اسریلی اپنے منہ میں پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالتے اسریلی کے منہ میں پانی رہتا ان کے منہ میں جب جاتا تو خون بن جاتا سمجھا تھی یہ آیات جو تھی سمجھ لو یہ موسا علیہ السلام کے معجزات بھی تھے اور ان فرعونی جین کے لیے عذاب بھی تھے وقت یہ علیہ السلام کے کیا تھے اور فرعونیوں کے لیے کیا تھے عذاب تھے یہ وہی مراد ہے خیال کرنا ان کے بعد بے آیات ہے نا ہاں، ہماری آیات لے کر فوراً وہ ان سے ہنسنے لگ گئے کیوں ہمارے ہنسے تھے تو پہلی پہل جب شروع ہوتا نا کام کسی کے منہ میں میڈک چلا گیا تو دوسرے ہنس پڑے سمجھا نا سی پھر جب عذاب بڑھ گیا ہر ایک کے لیے ہو گیا تو پھر تو مصیبت بن گئی نا ان کے لیے ابتدا جب شروع ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے ہنستے تھے سمجھا نہیں فوراً وہ ان کرنے لگ جائے بمان ہو رہی آیتن کیفیت کیا لکھا ہے کیفیت عذاب اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں میں نے آیتن کوئی نشانی مگر یہ بڑی ہوتی تھی میں نے اختہا اپنی بہن سے اپنی بہن سے وہ بڑی ہوتی تھی یعنی اس کے مشابے سے ہر دوسرا معجزہ پہلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا اب متر مطلب دیکھو اللہ ہے اخباروں میں اختہار اس کے دو مطلب یہ ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر بعد والا معجزہ پہلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا ہر بعد والا معجزہ پہلے معجزے سے اور دوسرا مطلب یہ کہ نہ یہ محاورہ ہے سارے معجزے بڑے تھے سارے کیا تھے جس کو دیکھتے وہ بڑا معلوم ہوتا ہے جس کو دیکھتے وہ بڑا معلوم ہوتا سارے تو سارے بڑے تھے یہ کن آیا اسی بات سے مگر یہ بڑا تھا بڑی تھی اپنے بہن سے یعنی دوسرے موجے تھے دکھائے وہ نوری ہمن آجتن پر یہ لفظ ہاں؟, ہاں؟, ہاں اچھا خیر اب کرو مانا آخذن اداب اور پکڑا ہم نے انہیں سات عذاب کے نیچے ہوگا ان نشانیوں کے واقع کرنے سے ان نشانیوں کے واقع کرنے سے پکڑا ہم نے انہیں سات عذاب کے لال لہم یا جونا غرض آخر لڑکا ہے غرض آخر تاکہ وہ واپس ہو جائیں رجوع کریں شر کو کفر رجوع کریں آدھے شر کو کفر سمجھ رہے ہو معاہدہ فرعونی جین طریقہ ہے جب عذاب آتا نا تو موسم کے بعد آ جاتے حضرت اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ مان لیں گے تو میں عذاب ہٹا لوں گا مہربانی کرو عذاب ہٹواؤ ہم مانتے ہیں ہم پھر جب عذاب ہٹ جاتا پھر اسی حال پر آ جاتے اور کہنے لگے یا اے جا ادولا ربا کا دعا کر تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں کتنی باتیں دو یہ دروازے کھول دو یہ دو دروازے اور دری کتنی باتیں سمجھنی ہیں دو پہلی بات حضرت یہ سمجھنی ہے پہلی بات یہ سمجھنی ہے حضرت کہ ابھی آیا ہے فلما جا ہوں آیات نا ازا ہم منہا جن حکوم جب آیات آتی تھی تو وہ ہنسنے لگ جاتے تھے اب ہے کہ وہ کالو یا ربا کا مہربانی کر ہماری جان چھڑوا فریادیں کر رہے ہیں کہ ہماری ابھی تو آیا ہے کہ وہ ہنستے تھے پھر ابھی آ گیا کہ وہ فریادیں کرتے تھے کہ ہماری جان چھڑواؤ یہ تو تعارف ہے نا دو باتیں کے اندر جواب سن لو جواب یہ ہے کہ ابتدا میں تو ہنستے تھے مینڈک آ گیا تو ہنسنے لگ گئے پڑ گئی تو ہنسنے لگ گئے ہم جب طوفان آیا تو ہنسنے لگ گئے لیکن جب طوفان آیا اور بڑھ جاتی تھی بات پھر سمجھ جاتی تھی ہو یہ تو عذاب ہے جس کا ہمیں السلام وعدے دیتے تھے پھر وہ دھار فریاد کرتے اور حضرت کے پاس آتے کہتے مہربانی کرو ہماری جان سمجھ رہے ہو ہم تمہارے پاس حادثے پر دکھ کیجیے کہ عبارت تلاش کرو ذرا حاشی پر یہ عبارت کہیں ہوگی انتہا ان بقت یہ لگے نیچے نیچے ہاشیا نیچے نیچے سب سے نیچے بالکل مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے انتہا ان بقت بوقت اشتداد جب وہ سخت ہو جاتی مصیبت تو پھر یہ یا یہ ساحروں کہتے اور منت سمجھ کرتے تھے اچھا اور ابتدا تو تمسخر تھا تو فلا یار دو ابتدا بات نہیں ایک بات ختم ہو گئی اب دوسری بات سنو اوپر دیکھو میری طرف دیکھو سمجھ لو بات ماشاء اللہ تو شاہ صاحب بھی آئے ہوئے جھنڈے حضرت وہ کہتے یا ایو لنا خیرا او جادوگرا ہمارے لیے دعا مانگ ساحر اور جادوگر جو ہے یہ تو توہین کا کلمہ ہے جس کا کلمہ ہے وہ تو آئے بیٹھے ہیں دعا منگوانے کے لیے حضرت سے تو اب تو چاہیے تھا کہ وہ حضرت کی تعظیم کرتے کیا کرتے تعظیمی کالمات کہتے نا حضرت کو جو دھار فریاد کر رہے ہیں کہ بیچ جاری کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو اور یہ عذاب ہمارا ختم ہو جائے تو ان کو تعلیمی کالما کہنا چاہیے تھا یا ہر رسول کہتے یا ہر نبی او کہتے بجائے کہ یا ایو فاہرو کہتے ہیں اے جادوگارا سوال سمجھ آیا ہے اس کے دو جواب پہلا جواب تو یہ ہے کہ فرعون کے دور کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا ان شاء اللہ ابتدا میں پڑھیں گے ان کو تمثیر ہے بما نزل نام ہے کہ اس زمانے کے اندر جادوگر بڑے تھے اور جادوگروں کو نبی سمجھا جاتا تھا سمجھا جی؟ تو ساحر ہونا اس زمانے کے اندر یہ تعظیم کی چیز تھی کیا تھی یہ ہاں یہ توہین کا کلمہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر جادو کا چونکہ بڑا چرچا تھا تو جو آدمی جتنا زیادہ جادو کرتا تھا اس کو اس کی اتنی زیادہ تعظیم کی جاتی تھی تو ساحر جو ہے اس زمانے کے اندر توہین کا کلمہ نہیں بلکہ تعظیم کا کلمہ ہے بات جی ایک جواب دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ انہوں نے کہا تو تھا حضرت کو یا موسا کیا کہا شاء انشاءاللہ آئے گا پورا میں پڑھیں گے یا موسا دولنا ربا کا انہوں نے کہا زبان سے تھا یا موسا لیکن وہ بےمان دل میں کافر تھے دل میں سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اوپر اوپر سے حضرت کی تعظیم کر رہے تھے اور حضرت کو دعا منگوا رہے تھے حضرت سے تو اللہ نے ان کی دل کی بات نقل کر دی کہ وہ کہتے ہیں یہ آیو حسا ہے سمجھ رہے ہو اندر سے وہ حضرت کو کیا سمجھتے تھے جادوگر نبی نہیں سمجھتے تھے اوپر اوپر سے وہ حضرت کے قائل بنے بیٹھے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ کسی طرح یہ مصیبت چل جائے بس ہماری تو چونکہ دل میں وہ آپ کو ساحر سمجھتے تھے دل والی بات اللہ نے نقل کر دی ہے ورنہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے یا موسا کہا تھا بات اب کرو مانا وکالو جا اور کہنے لگے اے جادوگر ادو لنا ربا کا پکار تو ہمارے لیے ہمارے پروردگار اپنے پروردگار کو بیما دا کا بیما کا باخبیا ہے کیا ہے بسدیا بس بسبب اس نے جو معاہدہ کیا ہے اس نے تیرے ہاں اس نے جو تیرے ہاں معاہدہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو اس کو پکار تو وہ معاہدہ کیا ہے کہ عذاب ہٹا دیں گے اگر مان گئے عذاب ہٹا دیں گے اگر مان گئے یہ جی، اگر مان گئے تو ہم عذاب ہٹا دیں گے یہ جو معاہدہ اس نے تیرے ساتھ کیا ہے اس معاہدے کا معاہدہ اللہ کو یاد دلا تو یہ اللہ تیرا معاہدہ تھا یہ مان گئے ہیں لہذا عذاب ہٹا دیں بس اب اس کے جو معاہدہ کیا انہوں نے تیرے ہاں بے شک ہم البتہ ہدایت والے ہاں قبول کرنے والے ہیں راہ راست پر آنے والے ہیں در صورت دفع عذاب سر صورت عذاب اگر ہٹ گیا تو ہم قبول ہدایت قبول کر لیں گے فلما کا شفنا نقض عہد فرعونی جین چلکا ہے نقض عہد فرعونی جین لیکن فرعونیوں نے معاہدہ توڑ دیا پر جب کھول دیا ہم نے ان سے عذاب کو یہ فوراً وہ جن کو سونا وعدے توڑنے لگے سمجھا تھی نقل عہد کرنے لگ گئے یعنی وہ پھر کفر کی طرف واپس ہو گئے بنا دا فرعون استقبار فرعون فرعونی طریقہ یعنی ہے فرعون کے سے تکبر کا ذکر ہے فرعون نے دو چیزوں کو دلیل میں پیش کیا ایک یہ کہ مال میرے پاس ہے دوم یہ کہ ریاست اور سرداری میرے پاس ہے مال جب میرے پاس ہے اور سرداری میرے پاس ہے تو نبوت دوسرے غریب آدمی کے پاس کیوں چلی گئی وہ سمجھ رہے ہو یہ نبی نہیں ہے اگر نبی ہوتا اللہ پاک مجھے نبی بناتا چونکہ مال بھی میرے پاس ہے سرداری بھی میرے پاس ہے یا چلو کسی اور کو بناتا تو دنیا دار کو بناتا یہ غریب آدمی کیسے نبی بن گیا ابھی میں نے ارد کیا تھا نا قدار فلنا سے کہ وہ کہتے ہیں مکے کے مشرق لولا ان دل ہاد القرآن ملا راج المن القریت عظیم یہ اعتراض ہر دور میں ہوا ہے کہ نبی مالدار ہونا چاہیے کہنا چاہیے غریب تو نبی بن گیا کرو مانا بنا دا پھر اور ندا دی پھر نے اپنی قوم کے اندر کہنے لگا اے میری قوم علیہ سلی ملک و مصرا دلیل اول استدلال بل جا دلیل اول آج جا اور صرف مصر نہیں نا بلکہ ارد گرد اس کی حکومت تھی نا جی ماں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ما قوابع کے مصر کے نیچے ما قوابع ما قوابع ہاد ہل انہار ہاد ہل انہار پر چل کر جی مال یہ دوسرا استدلال بالمال مال کر رہا ہے اور یہ دریا چل رہے ہیں میری تحتی میرے امر کے تحت یہ دریا جو میرے امر کے تحت چل رہے ہیں اللہ پاک نے ابھی مصر کو دریاؤں کے اندر بنایا ہے ارد گرد اس کے دریائی دریا ہے سارے بڑا زرخیز علاقہ ہے میرے میری تحتی کے دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے امر کے تحت چل رہے ہیں وہ نظام انہوں نے بنایا ہوگا نا دریاؤں کا بند بنائے ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ یہ میرے امر کے تحت چل رہے ہیں یعنی اتنی زمینیں اتنی باغات اتنی پیسہ دولت یہ ساری میرے پاس ہے اور یہ دریا چل رہے ہیں من تحتی میرے امر کے تحت کے نیچے من تحت امری تحت اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا من تحتی کا معنی میرے محل کے تحت میرے اس نے ہر دریا کے کنارے پر اپنا ایک محل بنوایا ہوا تھا عظیم الشان جو وہاں کبھی کبھی جایا کرتا تھا سیر سیاحت کے لیے سمجھا سکے میرے محل کے تاج افلا تو بسرون آیا بس نہیں دیکھتے ہو تم تو بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا موسا علیہ السلام تو بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا ام انا خیر یہ ام بے بل کے ہے جس کے معنی میں ہے اب ملا کر منع کرو تو بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا موسا علیہ السلام بلکہ میں بہتر ہوں بلکہ ہاں اب آپ خود کہہ رہا ہے بلکہ میں بہتر ہوں انا خیرون یہ دعویٰ ہے بلکہ میں بہتر ہوں من ہاض اللہ ہو مہینہ میرے طرف دیکھو اس نام مراد نے فرعون نے موسا علیہ السلام پر دو اعتراض کیے کتنی اعتراض کیے تنقیف قومی اور تنقیف شخصی اور ذاتی تنقیف قومی اور تنقیف شخصی اور ذاتی قومی تنقید کی کہ یہ بے قدر دلیل قوم کا فرد ہے چونکہ اسرائیلی ان کے ہاں دلیل تھے نا اس وقت پہلے رہے ہو جبھی باندھے بنے ہوئے تھے عورتیں بھی اور بچے بھی اور بوڑھے بھی کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی ان کو بگاڑ دے رہے تھے سال ہا سال سے سمجھا سی نسل بادہ نسل جو ہے ان کے غلام بنے ہوئے تھے تو یہ ایک بے قدر قوم کا فرد ہے یہ کیسے پیغمبر بن گیا سمجھ رہے ہو یہ تنقید قومی ہے اور تنقید ذاتی بھی کی اس نے اب دیکھو اللہ بھی ہوگا مہین کے نکل کا تنقید قومی اب کرو مانا بلکہ میں بہتر ہوں اس انسان سے وہ جو وہ مہین بے قدر ہے بیت مال و جاہ کے بے قدر ہے بیت مال مال جاہ کے جس کے پاس نہ مال ہے جس کے پاس نہ سرداری ہے ہر لحاظ سے بے قدر ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے میں بہتر ہوں وہ جو وہ بے قدر ہے بیت مال و جاہ کے بلا یقاد ہو تنقیس شخصی و ذاتی تنقیس شخصی و ذاتی میری طرف دیکھو حضرت انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ حضرت علیہ و تسلیم کی زبان میں لکنت تھی آپ نے جب دعا نبوت ملی تو آپ نے دعا کی رب شراخلی فدری لسانی ربا میری یہ گرے کھول سمجھا نا جی؟ اللہ نے اوتی کا سولہ کا یا موسا تجھے تیرے سوال دے دیے گئے یعنی قبول کر لی گئی تیری دعائیں اور تیری یہ اقدا بھی حل کر دیا گیا سمجھا اب سوال یہ ہے کہ موسا علیہ السلام نے تو دعا کی تھی کہ یا اللہ میری گرے کھول دے اور اللہ نے حضرت کی وہ گرے کھول دی تھی اب یہ کیوں کہتا ہے بلا کادو جو بینوں کے وہ اپنی بات کو واضح نہیں کہہ سکتا سوال سمجھ آیا ہے اللہ پاک سے حضرت نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی گرے کھول دے اللہ نے فرمایا میں نے یہ تمہاری دعا منظور کر لی ہے گرے کھول دی گئی ہے تو اب جب گرے کھول دی گئی پھر یہ بےمان چوں کہتا ہے بلا یقاد ہو جو بین ہو کہ یہ بول نہیں سکتا واضح بات نہیں کرتا اس کے جواب ہیں دو پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے سنو بات پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ حضرت موس علیہ السلام نے جو درخواست کی تھی اس میں تھا صاحب قولی یا اللہ اتنا قدر گرے کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں گرے اتنا قدر کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں بس اتنا قدر گرے کھلی تھی جتنا قدر سے آپ بولتے تھے اور بات سمجھ لی جاتی تھی ورنہ نفس عقدہ اب بھی موجود تھی کچھ سمجھ آئیے بات آپ نے بہل العقدتن کو قید لگا دیے کہ یس کی کہ اتنا قدر گرے کھول دو کہ لوگ میری بات کو سمجھ لے لیں تو آپ کی گرے جو تھی وہ مکمل نہیں کھلی تھی کچھ کھلی تھی مکمل نہیں کھلی تھی بلکہ کچھ کھلی تھی کچھ نہ کچھ باقی تھی اس لیے وہ کہہ رہے بلا جو بھی ہو بات سمجھ رہی ہے ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی گرہ جو تھی زبان کی مکمل کھول دی تھی اور آپ کو اللہ نے فساد بلاغت عطا فرمائی تھی یہ بےمان متکبرانہ طور پر ایسے کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے کو سمجھ رہے ہو حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے کتنی جواب ہو گئے تیسرا جواب تیسرا جواب یہ ہے کہ زہری بولنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اصل بات ایک اور ہے تم جاؤ کسی وڈیرے کے پاس اور اس کو مسئلہ تو ہی سمجھاؤ وہ کہتے مل صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کوئی واضح بات نہیں پیش کر رہے اس لیے مجھے آپ کی بات سمجھ حالانکہ آپ نے بڑی وضاحت سے مسئلہ بیان کیا دلائل اقلیہ نقلیہ کے ساتھ اس کو ثابت کیا لیکن وہ متکبر ہے بےمان وہ ماننے کے لیے تیار نہیں الٹا یہ کہتا ہے کہ آپ کی بات کوئی واضح بات نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی یوں ہی بلا وجہ کہہ رہا ہے یہاں بھی اسی طرح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بالکل واضح تھی مدلل تھی وہ کہتا ہے بلا و یوبین ہو کہ یہ کوئی واضح بات نہیں کر رہا کوئی با دلیل بات نہیں کر رہا اس لیے میں اس کو قبول نہیں کرتا تو سمجھ اب کرو مانا بلا و یوبین ہو اور نہیں قریب کے واضح بات کہے واضح بات بھی نہیں کہہ سکتا یہ حضرت کی ذات پر وہ حملہ کر رہا ہے فلولا القیا علیہ حماقت فراؤن لڑکا ہے اس زمانے میں دستور تھا کہ بڑا بادشاہ جب اپنے نائب بھیجا کرتا تھا علاقے میں تو ان کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے کیا پہنائے جاتے تھے سونے کے کنگن علامت ہوتے تھے کہ یہ بڑے بادشاہ کا نائب ہے سمجھا نا سی تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خدا کا پیغمبر بن کر آیا ہے تو خدا نے اس کو کنگن کیوں نہیں پہنائے سونے کے جس طرح دنیا کا رواج ہے اپنا نائب اور اپنا کاسد بھیجا جاتا ہے تو اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں آج کل بھی مخصوص علامات ہوا کرتی ہے کہ یہ فلانے کا سفیر ہے یا کاسد ہے تو اگر اللہ نے اس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اللہ نے اس کو کنگن کیوں نہیں پہنا ہے یہ حماقت پس کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے اوجا ملائی کا تمارین او جا پر ہے صبح سے پڑھنے لگے ہو کہ مشرقین کا ہر دور میں یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبری اور بشریت ایک دوسرے کی کیا ہے زد ہے جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا جو بشر ہوگا وہ اب وہ کہتے کہ اول تو آتا کوئی نور کون آتا کوئی نور آتا نوری آتا ملک آتا پیغمبر بن کر چلو اگر اللہ نے اعلیٰ سبیل تنزیل و تسلیم ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو بنا بھی دیا پیغمبر تو کم از کم اس کے ساتھ ملک تو آتے اس کے ساتھ ملک آتے فرشتے اس کے ساتھ رہتے جو لوگوں کو بتاتے کہ بابا یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کے ساتھ رہتے اس کی حفاظت کرتے تائید کرتے او جانا یا آتے ساتھ اس کے ملے کا موقع تارے نینا سفے باندھ کر موقع تارے نیند کا مانا سفے باندھ کر با ادب ہو کر اس کے ساتھ آتے سستہ خفا ہو سستا خفا قوم پھسلایا اس نے اپنی قوم کو او فرعون نے پھسلایا اس نے اپنی قوم کو ایسی باتیں کر کر کے ہے ایسی باتیں کر کر کے ایسی باتیں کر کر کے اس نے اپنی قوم کو پھسلا دیا اپو ہو خیمہ قوم کیا لکھا ہے قوم کی حماقت کیا ہے کہ انہوں نے فرعون کا اتباع کیا اور پیغمبر کا اتباع نہ کیا اتباع کر لیا انہوں نے ہو اس فرعون کی نہ علیہ السلام کی اطاعت کی انہوں نے اس فرعون کی نہ لکھا ہے نہ موسا ہی سلام کی ان کون ہو ان کے نیچے لکھا ہے اللہ اطاعت کیا لکھا ہے اطاعت کیوں انہوں نے فراؤن کی اطاعت کی اس لیے کہ بے شک وہ لوگ تھے وہ پہلے ہی سے قانون کے نیچے پہلے ہی سے وہ لوگ تھے قومن فاسقین قوم شرارت سے بھرے ہوئے فاسقین کا معنی شرارت سے بھرے ہوئے وہ پلے درجے کے شریر لوگ تھے سمجھا وہ کبھی پیغمبر کی تباہ کرنے والے تھے ہی نہیں شرارت سے بھرے ہوئے سلما آسفونا نتیجہ مخالفین موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام کے مخالفین کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے پس جب غصے میں ڈالا انہوں نے ہمیں پس جب کے ناراض کیا انہوں نے ہمیں ان منہم بدلہ لے لیا ہم نے کے پس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو فجالنا ہم پس کر دیا ہم نے انہیں سالا فن سالا فن کا من گزرا ہوا قصہ سالا فن کا من ہاں گزر کا قصہ گزرا ہوا بن گیا ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا سمجھا سی پس کر دیا ہم نے انہیں سالا فن گزرا ہوا قصہ تو سن رہے ہو فن گزرا ہوا قصہ و ماسالن اور نمونہ عبرت ماسالن کا مانا نمونہ عبرت فن پر یہ لفظ لکھا ہے متقدمین خاص طور کے متقدمین خاص طور کے خاص متقدمین یعنی وہ جو کافر اور پہلے گزر گئے اور تباہ ہو گئے کر دیا ہم نے انہیں گزرا ہوا قصہ و سلم اور عبرت عبرترینہ بس سے پچھلوں کے پچھلوں کے لیے ہم نے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا بلما بلے بب ہو محمد دلیل نقلی تفصیلی از علیہ السلام کیا لکھا ہے دلیل نقلی تفصیلی از علیہ عصالیہ وسلام <clears throat> میری طرف دیکھو میں بات سمجھانی ہے ایک اوپر دیکھو ذرا سمجھو مجھ سے بات پھر اندر دیکھیں گے انشاءاللہ <clears throat> سارے دیکھو اور میری طرف دیکھو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ سورہ انبیاء کی یہ آیت جب نازل ہوئی ان دون اللہ حاصب و جہنم انتم لہا وا دوں ہاں؟ ہاں۔ تم اے مشرکو تم اور تمہارے معبود تم اور سارے کے سارے تم جہنم کا ایندھن ہو کیا ہو جہنم کا ایندھن تم سارے تم بھی اور تمہارے معبود بھی کہاں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے ماں کابدون سے مراد تو وہ لوگ تھے جو گمراہ کن پیشوا تھے جو زندگی کے اندر لوگوں کو خود گمراہ کیا کرتے تھے شرک کی دعوت دیا کرتے تھے جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی پایا وہ پیچھے بزرگ دو قسم تھے جن کی عبادت کی گئی ہے اللہ نے فرمایا تم اور تمہارے معبود کہاں جاؤ گے جہنم کے اندر جاؤ گے یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک مشرق تھا مکے میں اس کا نام تھا عبداللہ اللہ زباری کیا نام تھا عبداللہ حب زباری نے کہا ہم نے محمد علیہ السلام کو مغلوب کر دیا ہم نے محمد علیہ السلام کو آؤ میرے میرے ساتھ میں اس کے پاس جاتا ہوں اس سے سوال کرتا ہوں چنا اس نے دو چار آدمی اور لے لیے اور نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور حضرت سے پوچھنے لگا کہ اللہ نے تیرے اوپر یہ آیت نازل کی ہے ان مندون اللہ ہے حافظ ان انتم لہا دوں یہ نازل ہوئی ہے تیرے اوپر آپ نے سنا ہاں ہمارے میرے اوپر آیت آئی ہے اس نے کہا پھر ہم تو عبادت کرتے ہیں چلو لاک عزا کی سنو تو صحیح بات ہے ہم عبادت کرتے ہیں کس کی عیسائی عبادت کرتے ہیں عیسا علیہ السلام کی تو اگر ہم اور ہمارے معبود دونوں جہنم میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی اور ان کے معبود یعنی عیسا علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں چلے گئے تو خیر ہے ہمارے معبود بھی چلے جائیں گے حالانکہ تو تو خود کہتا ہے کہ عیسا پیغمبر ہے روح اللہ ہے کالمت اللہ ہے اللہ کا پیغمبر ہے وغیرہ وغیرہ تیری تیرے کہنے کے مطابق عیسائی اور ان کا معبود جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کہاں جائیں گے جہنم کے اندر جائیں گے جب پیغمبر جہنم کے اندر جائے گا تو ہمارے چھوٹے موٹے بزرگ بھی چلے جائیں گے جہنم میں یہ بھی بھگت لیں گے بات سمجھ لیں گے اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی ان الدین کا لہم ان الحسن الا وہ بہادون بابا جو لوگ نیک ہیں جو لوگ شرک کے دشمن ہیں وہ لوگ تو جہنم سے بالکل دور ہوں گے لا یسمعون حسیفہ جہنم کا داخلہ پوجا وہ تو اس کا آواز ہی نہیں سنیں گے وہ تو جنت کے اندر نعمتوں کے اندر ہوں گے وہ سمجھ رہے ہو اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت اس کے بعد متصل نازل فرما دی مفسرین کرام کے نام فرماتے ہیں کہ یہ آجت جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ولما دور ببن میں مریما مثلاً قوموں کا من ہو یہ سدون اس کا تعلق سورہ انبیاء کی اسی آجت کے ساتھ ہے یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے بات ہوئی یہ عبداللہ ابن الزباری جس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا یہ عبداللہ ابن الزباری پھر صحابی بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا پھر یہ حضرت کا مرید بن گیا موحد بن گیا تھا یہ لیکن حضرت میں اور رابطہ عرض کر رہا ہوں اتنی لمبا رابطہ جو ہے وہ بے سود ہے اب میری طرف دیکھو سمجھ لو بات دو طریقے عرض کر رہا ہوں رب سے پہلا طریقہ وس المن ارسلنا من قبل کا من رسولنا اج النا مل دون الرحمان علیہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام ان مولویوں سے پوچھو تو سن رہے ہو مولویوں سے پوچھو کہ تورات اور انجیل میں کوئی ایسی آیت ہے کوئی ایسا پیغمبر آیا تھا جس نے غیر اللہ کی عبادت کا اجازت دی ہو سمجھ رہے ہو جب یہ آیت نادل ہوئی تو مشرقین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ تو تو کہتا ہے کہ کوئی پیغمبر غیر اللہ کی عبادت کا دائی کوئی پیغمبر غیر اللہ کی عبادت کا دائی نہیں آیا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرنا نسارا کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو پکارنا مشکل کشا سمجھ کر حاجت روا سمجھ کر ہماری منت منوتی دینا اور ہمیں پکارنا عیسا علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام ہے بشر سب جو بات آگے جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے بشر اور آدمی اور انسان تھا تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت جائز ہے تو ہمارے معبود تو ہیں ملیکا ملیکا کی عبادت تو بدر جائے اولا جائز ہے کچھ سمجھ آیا ہے مشرقین نے کیا سوال کیا تو کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی پیغمبر شرک کا دائی نہیں آیا غیر اللہ کی عبادت کا دائی حالانکہ نصارہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا مشکل پشا سمجھنا اور ہمیں پکارنا غائبانہ حاجات کے اندر سمجھ رہے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے اللہ کا وہ بشر آدمی ہے اور ہمارے معبود کون ہیں ملیکا ہے کیونکہ سورہ دکھ کے اندر ملیکا کی بات آئی ہے کر پڑا تھا جال الہو میں نے عباد ہی یاد ہے نہیں ہے ہمارے معبود کون ہیں ملائکہ تو ملائکہ تو بدرجہ بشر سے بہتر ہیں اگر علیہ السلام معبود بن سکتے ہیں تو ملائکہ کا بدرجہ اولا معبود بن سکتے سمجھ رہے ہو اللہ نے جواب دیا سنو سنو بات اوپر سمجھ لو پھر ترجمہ جمع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے جواب دیا پہلے اللہ نے فرمایا ملائکہ معبود نہیں ملائکہ ملائکہ کیا چیز ہے کہ تم ان کو معبود سمجھتے ہو ملائکہ مخلوق ہے اور کیا ہے اگر میں چاہوں تو تم میں سے ملکہ پیدا کر دو سمجھ رہے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود عیسیٰ علیہ السلام تو عبد وہ میرے بندے ہیں وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہے نہ آگے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو نصارہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی صرف کس کی عبادت کی دعوت دی ہے پھر فرمائیں گے کہ جب اللہ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے تو پھر نصارہ کیوں کہتے ہیں جواب دیں گے یہ بعد کے باقی مولویوں کا بنایا ہوا ہے سمجھ رہے ہو ان کے ان کا جواب جو اللہ نے دیا ہے ترتیب کیا ہے پہلے فرمائیں گے کہ علیہ السلام معبود نہیں پھر فرمائیں گے ملائکہ پھر فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے پھر سوال ہوگا کہ جب انہوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو لوگوں نے کس طرح بنا لیا جواب دیں گے یہ بعد میں باغی مولویوں اور گمراہ کن پیشواؤں کا کرشمہ آئے گا بات سمجھ ہے اب اس سارا مطلب جو میں نے بیان کیا یہ قرآن مقدس سے نکالنا ہے اب کرو مانا ذرا توجہ کرو توجہ کر کے سارا مانا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم <clears throat> ولما زور ببن مریم مسلا اور جب کہ بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کی مثال ابن مریم کا عجیب قصہ بیان کیا جاتا ہے فوراََ قوم تیری من ہو اس سے یسدون یسدون کا معنی کیا لکھا ہے تمہارے پاس مارے خوشی کے تالیاں بجاتے ہیں یسدون کا معنی تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں خوش ہو کر خوش ہو جاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات خود کہہ دی ہے ہماری بات خود کہہ دی ہے ہاں جیسے دونوں خوشیاں کرنے لگ جاتے ہیں ہنسنے لگ جاتے ہیں چیخنے لگ جاتے ہیں تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں اور کہنے لگ جاتے ہیں آیا معبود ہمارے بہتر ہیں یا وہ عیسا علیہ السلام یا وہ ہمارے معبود ہیں ملحا عیسا علیہ السلام ہے بشر تو ظاہر ہے ہمارے معبودوں کا درجہ زیادہ ہے جب عیسا معبود بن سکتا ہے تو ہمارے ملکہ درجہ ہے اولا معبود بن سکتے ہیں آیا معبود ہمارے بہتر ہیں آئندہ کا تیرے ہاں اے پیغمبر علیہ السلام یا وہ عیسا علیہ السلام ماں ذربو ہو ہولا اجمالی جواب کیا لکھا ہے جواب سمجھا نہیں بیان کیا انہوں نے وہ مشرقین نے ہو اس عیسیٰ علیہ السلام کو لا کا آپ کے لیے اللہ جادن مگر صرف جھگڑنے کے لیے مگر صرف ہاں یہ بدی ہے سمجھنا مقصود نہیں صرف جھگڑنا مقصود ہے مگر صرف جھگڑنے کے لیے نہ طلب حق کے لیے چل ہے نہ طلب حق کے لیے صرف جھگڑا مقصود ہے حق کی طلب مقصود نہیں ہے بل ہم قوم خاصمون خاص بل کے نیچے اس واقعہ کی کیا تخصیص ہے اس واقعہ کی کیا تخصیص ہے بلکہ یہ تو قوم ہی ہے آدھی جھگڑا لو بلکہ یہ تو لوگ ہیں جھگڑنے والے بلکہ یہ لوگ ہیں جھگڑنے والے ان کا تو کام ہی جھگڑنا ہے کہ اکثر امور حقہ میں جھگڑتے ہیں کہ اکثر امور حقہ میں جھگڑتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے یہ لوگ جھگڑنے والے ہیں سمجھا نا سر پرمانا ان اللہ اب انعام نہ اب آ جواب کی تفصیل آ رہی ہے میں نے بتایا پہلے اللہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود پھر فرمائیں گے ملیکا معبود پھر فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے ماں کی عبادت کی دعوت بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے پھر سوال ہوگا کہ بعد سے لوگ کیوں کہتے ہیں جواب دیں گے کہ یہ گمراہ مول مولویوں ان کا ہے یہ باتیں ترتیب کے ساتھ آئیں لیکن ایک بات اور سمجھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تین پیسے ہیں کتنی پیسے ہیں تین پیسے ہیں ایک مفرت ہے ایک مفرت ہے اور ایک معتدل ہے ایک مفرت ایک مفرت اور ایک یہودی جو ہے وہ حضرت کے حق میں مفرت ہے حضرت کو گھٹا دیتے ہیں تفریح کرتے ہیں حضرت کے شان کے اندر نعوذ باللہ من کا وہ کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے الہ یاد اللہ سمجھ رہے ہو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ اللہ بھی اس طرح کہتا ہے بہرحال یہودی جو تھے وہ حضرت کو پیغمبر تو نہیں مانتے تھے پر اچھا آدمی بھی نہیں مانتے تھے حضرت کو حضرت کی شان سے گرا دیتے تھے نسارا جو تھے وہ مفرت تھے وہ افراد کرتے تھے حضرت یاد کے اندر وہ کہتے تھے یہ ابن اللہ ہے کیا ہے اللہ ہے اور ابن اللہ ہے تیسرا طیفہ مسلمانوں کا تھا جو معتدل تھے وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اللہ بھی نہیں ابن اللہ بھی نہیں بلد الدنا بھی نہیں بلکہ یہ پیغمبر ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں بات ہو ہے اب اللہ نے دونوں فرقوں کی تردید کی ہے یہ کی بھی نصارہ کی بھی خیال کرو ذرا ان اللہ آبد نہیں ہے وہ عیسا السلام مگر نرے بندے ہیں نرے آبد ہیں اور نرے بندے ہیں نہ اللہ نہ ابن اللہ مختار لکھا ہے اوپر نہ اللہ نہ ابن اللہ مختار بلکہ وہ عبد ہیں نرے بندے ہیں ان امنا علیہ انعامات کیا ہے ہم نے حضرت کے اوپر ہم نے حضرت پر ایک نہیں بلکہ کئی انعام کیے ہیں نیچل کہو ہوگا نہ ولد الدینا ہے ہاں یہ منعم علیہ بندے ہیں وہ اللہ کا ان پر انعام ہے اللہ دین انعام تلیہ ہم کے اندر وہ داخل ہے انعامات کیے ہیں ہم نے حضرت پر خلاصہ یہ کہ علیہ السلام معبود نہیں ہے پہلی بات آ گئی علیہ السلام معبود بلکہ عبد ہیں سمجھا سی وجالنا ہو چل کا وجالنا ہو پر حکمت اولا اور بنایا ہم نے حضرت کو مثلا نمونہ قدرت مثلا کا مانا نمونہ قدرت لے بنی اسرائیل بس بنی اسرائیل کے لے بنی اسرائیل پر سوال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نمونہ عبرت نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے نمونہ عبرت ہے ایسا ہے نا جی جس جس کے علم میں آتا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے سب کے لیے نمونہ عبرت ہے نہیں ہے تو بنی اسرائیل کا نام کیوں لیا گیا حضرت یہاں اس لیے لیا گیا کہ اس علاقے میں یہ لوگ وہاں پہلے موجود تھے اس علاقے کے اندر یہ لوگ وہاں تو اوالن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نمونہ عبرت ان لوگوں کے لیے تھے ان کے بعد دوسروں کے لیے اس لیے بنی اسرائیل کے نیچے لکھا ہے اوالن کیا لکھا ہے اور باقیوں کے لیے ان کے لیے اولن اور باقیوں کے لیے سامعن بلو نشا منکم حضرت نیچے لکھا ہے تخویف دنیاوی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ابھی ابھی نہیں لے رہا میں اور اگر چاہیں ہم یہاں نیچے جو دوسرا لفظ لکھا ہے یعنی ہم تو ایسے قادر ہیں یعنی ہم تو تم نے جو ملائکہ کو معبود بنایا ہوا کیا سمجھا ہوا ہے تم نے ملائکہ کو ملائکہ چیز کیا ہے ہم تو چاہیں تو تم میں سے ملکا پیدا کر سکتے ہیں انسان اس کا باپ ہو انسان اس کی ماں ماں ہو اور اس سے ملک پیدا ہوگا ہماری قدرت کے اندر سب کچھ ہے ہم تو ایسے ہم تو ایسے قادر ہیں کہ اگر چاہیں ہم تو البتہ کر دیں ہم تم میں سے ملائکہ تم ملائکہ ہم تم میں سے ملائکہ پیدا کر سکتے ہیں <clears throat> سمجھا پھر ارض زمین کے اندر یخل و ایک دوسرے کے بعد آتے رہیں گے جبکہ بعد دیگرے آتے رہیں گے اور انسانوں کی طرح جس طرح انسان ایک مر جاتا ہے اس کا بیٹا آ گیا وہ مر گیا اس کا بیٹا آ گیا اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے رہا کریں گے بات سمجھ رہی ہے تھی اور لو نشاؤ کو تخلیف سے دنیاوی بھی بنا سکتے ہو کیا بنا سکتے ہو اللہ فرماتے ہیں تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا رکھا ہے میں چاہوں تو تمہیں تباہ کر کے تمہارے بدلے میں ملح کا آباد کر دوں گا تمہیں تباہ کر کے تمہارے بدلے ملح کا آباد کر دوں ملح کا رہیں رہے ایک دوسرے کے بعد اب یہ معنی بھی ساتھ ساتھ کرتے آؤ لکھا ہے تخوی سے دنیاوی دنیا کے عذاب کا ڈراوا ہے اور اگر چاہیں ہم البتہ کر میں ہم بدلے تمہارے مین کا مانا ہاں من بدل کے لیے ہے مین کم بدلے تمہارے ملا ایکتن فرشتے تمہارے بدلے ہم یہاں فرشتے کر فی گے زمین کے اندر یخل فون جو بعد دیگرے آتے رہے یہاں رہے ہو <clears throat> علم الفا حکمت دو کیا لکھا ہے میری طرف دیکھو ان کا ضمیر کہاں جا رہا ہے اس میں دو قول ہے علماء کتنی پہلا قول ان کا ضمیر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا حضرت کا حضرت کا بغیر باپ کے پیدا ہونا جو قیامت کی نشانی ہے چاہے کہ جو بات بغیر باپ کے انسان پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے ایک توجہ یہ ہے اور دوسری توجہ جسے اکثر مفسرین کرام نے لیا ہے کہ ان نہ کا ضمیر جو ہے یہ نزول مسیح کی طرف جا رہا ہے حضرت عیسیٰ یعنی نزول عیسیٰ سمجھ ہو اب مانا کرو اس طرح اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کا نزول فرمانا قیامت سے پہلے نزول عیسا قبل یوم القیامہ ل علم السا البتہ یہ علم ہے قیامت کا قیامت کا کیا ہے مانا تو معروف ہے نشان لیکن اللہ پاک نے اس کو بجائے نشانی کے علم فرمایا ہے کیا فرمایا ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ علم کا درجہ زیادہ ہے نشانی سے نشانی سے علم کا درجہ علامت کا درجہ کم ہے علم کا درجہ زیادہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ معمولی علامت نہیں نزول عیسیٰ بلکہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی بمنزل علم کے ہے جس طرح ایک